اسماعیل بن مسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی عیادت کے لیے ان کے ہاں گئے یعنی ہم لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کمرہ ہم لوگوں سے بھر گیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور فرمایا ایک بار ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاں گئے حتیٰ کہ کمرہ بھر گیا تو انہوں نے بھی پاؤں سمیٹ لیے تھے اور فرمایا تھا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حتیٰ کہ کمرہ بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے ہمیں دیکھ کر قدم مبارک سمیٹ لیے پھر فرمایا میرے بعد تمہارے پاس بہت سے لوگ علم کی طلب میں آئیں گے تم انہیں خوش آمدید کہنا انہیں دعائیں دینا اور انہیں تعلیم دینا حزن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے نہ ہمیں مرحبا کہا نہ دعائیں دیں اور تعلیم بھی اس طرح دی کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ہم سے بے روخی کا اظہار کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو اڑتالیس